اے ایمان والو دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکل جاؤ